آج سینماؤں کے باہر چلے جاؤ سینما آباد ہے اور رب کی مسجدوں کی طرف چلے جاؤ بس پڑی کسی اسلامی ملک میں چلے جاؤ وہاں میراسی آزاد ہے کنر آزاد ہے فنکار آزاد ہے کھلاڑی آزاد ہے آج تک کسی ایجنسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی جا کر فلم اسٹاروں کی انکوائری کرے کہ ان کے تعلق کے ساتھ ہے میراسی اور گلوکاروں کی جا کے انکوائری کرے اگر انکوائری کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے رب کے ان مجاہدوں کا کھٹکایا جاتا ہے تم اپنا نام بھی بتاؤ باپ کا نام بھی بتاؤ بہنوں کا نام بھی بتاؤ ظالموں ہم نے تو بہنوں کا نام کافروں کو بھی نہیں بتایا تھا مشرقوں کو بھی نہیں بتایا تھا مگر میرے رب کی طرف سے آزاد ہے آج مجاہد کی انکوائری کے لیے جنت سجائی جاتی ہے وہ مجاہد جس کو دیکھنے کے لیے پورے آسمان پہ آتی ہے ظالموں مجاہد کے بارے میں تو رب نے کہا ہے میں اس کا حساب نہیں لوں گا تم